اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے